اخبار میں ایک خبر تھی ایسی خبر جس نے دل ہلا کے رکھ دیا جنگ اخبار کا ایک کالم تھا پاکستان کا ایک مسلمان انگلینڈ میں گیا برطانیہ میں وہاں اس نے دیکھا اشتہار لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی کچھ لڑکیاں یہاں ڈانس کریں گی گانا گائیں گی اسے تعجب ہوا کہ پاکستان کی لڑکیاں انگلینڈ میں جا کے ڈانس کریں گی انگلینڈ کے اندر جا کے گانا گائیں گی اس نے بھی ٹکٹ لے لیا جا کے سر جھکا کے دیکھتا رہا تفتیش کرنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ اس کا نگران کون ہے انہوں نے کہا ایک سکھ ہے سردار ہے اس نے سکھ کو جا کے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا میں انڈیا کے رہنے والا ہوں کہا یہ اتنی ساری پاکستانی لڑکیاں کہاں سے لے آئے ہو اس سکھ ظالم نے کہا میں سال میں تین بار پاکستان جاتا ہوں میرے دوست اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہمیں گانے والی لڑکیاں چاہیے ناچنے والی لڑکیاں چاہیے کہا تین تین سو مسلمان لڑکیاں لائنیں لگاتی ہیں میں کئی کئی راتیں اور دن ان کے ساتھ رہتا ہوں انٹرویو لیتا ہوں ان کا پھر ان میں سے چند کو منتخب کر کے لے آتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں وہ سکھ یہاں کیسے آ جاتا ہے کس کس ایئرپورٹ سے گزر کے آتا ہے کس امیگریشن کے سامنے سے آتا ہے میری بہنوں کو لینے کے لیے میری بیٹیوں کو لینے کے لیے رسول اللہ کی امت کی بچیوں کو لینے کے لیے ہماری بچیاں بیچی جا رہی ہیں مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے ان پر ماں بہنوں کا دوپٹہ بچانے کے لیے جہاد ہاتھ چلتے پھرتے ہیں ان پر پابندیاں ہیں ان پر رکاوٹیں ہیں ان پر سونا امپیوں کے کیس بن رہے ہیں اللہ اس آسمان کو ہم پہ گرا دے دینا کون سی رات ایسی ہے جب پاکستان کی گلیوں میں شراب نہیں کی جاتی جاتی ہے انہیں نبی کی سنت سے دور کیا جاتا ہے اور ہماری بچیوں کو بیچ کے یہاں سے اٹھا کے انگلینڈ لے جایا جاتا ہے